الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدرسه اسلام brothers and views of Madani channel we should make good intention we know دسلمسرشنز so I myself make intention there I am sitting here for the pleasure I will listen Quran attentively I make intention when the نات اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ٹو ود انٹینشن داٹ انریز د ل آف د پر لا ص اللہ تعالیٰ وسلم مائی ہارٹ آئی و دن لیسن ٹو د مدری پوز there are given to me by our مدری زم بلیکس مدری پوز آرک نو دم اینڈ ایف انی مدری پوز are given that can help me in reforming rectifying my character then I make the intention not only to remember them but follow them to سوفور ویگین all those Islamic Brothers and viewers of the channel that are blessed with an opportunity to watch any of our silsilas or attend any of our weekly shtamas will know that we always begin our silsilas and our shtamas with the recitation of the Holy Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت خیر من عمله یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے تو زانو بیٹھ جائیے اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد حبیب من بلین شام you watching Baghdad king of Baghdad before we listen recitation اللہ صلی اللہ تعالی with regard to daily Quran Islam we need to habit of reciting the Quran so if we do have we should what we have we to get guidance the was fast from Allah the of mankind مدنسرکچر to read at least three from the holy Quran with translation commentary every day گنگرام please make good one of دیشن I request all of our viewers to make us to read at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 لگی بہا مدین جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد منی مگر تم پہ رکھتا ہوں پل ہو آزم تیرا دامن پاک مجھ سے نہ چھوٹا یہ ہے حسن آزاد حسین و حسن پھول پاوے نبی اسی باغ کا پھل ہو سے آزاد جمیلہ بدھ خود غزل ناہ مدن نہ ہوئی مدد نہو مد منا نہ مدد منا ہو مدد منا ہوئی مدد مدد نہ ہوو سی بولا ہو ہمیں بغداد بغداؤ گولا ہو ہمیں بغدا دیا ہو بغداد بلا گئے ہمیں دکھاؤ یا گا المدن مجھہ ہو المدل مجھہ ہوو المدل مجھہ ہو الدن مجھہ ہوو المدن مجھہ ہوو المدن مدنیا شاہ مدینہ کمن ہو یا ہوو جہاں ہوو المدل مجھو المدل مجھو المدل مجھو المدل مجھو المدل مجھو المدل مدن چمکا تو ستارہ میری تقدیر کا مرشد یا کمر شخار تو ستارہ میری تقدیر کمرشی مد فن کو مدینے میں جگہ مجھے مدینی جگا گا یا المدن مجہ ہو مدن المدد یا مجھ المدن مجھا ہو المدد مدد نہیں یا میری مشہور میں سرکار پھنسی ہے یا وہ سیا میری مجھ سرکار پھنسی ہے امداد کو آؤ میری امداد کو علم یا جہ المدل مرہ ہومدل مرہ ہو المد یا ہو المدل المد یا مجھ یا مدلیا یا پیا یا پیا کی تباہی سے بتا ہو رہا ہیو مدن مرہ ہیو مدن مرہ ہیو مدن مرہ ہوا مدن مرچو خریدار کو کا جا جی نی باؤ بہ ہا ال المدل مرہ الم بدل مرہ ہو بدل برہ ہوا المدل مرہ المدل مرہ ہو المدل مرتا جہنم سے پہت ہودا ہے ستا ریچم سے پہت ہو ددا ہیا اسی دامن رحمت میں چھپا ہو یا یا المدد یا المدن المدد یا المن المدد یا المدن المدد یا الماہ بلا ہمیں بب بولا بغدا بلا گئے ہم جلوا دکھا سلسلہ شنشاء Baghdad king of Baghdad life teaching اور آخر میں ایک واقعہ تھا جو آپ نے بو بیم بھائی کو کہا کہ کل کل سنا دیں تو غالب انبو میں سفر کا واقعہ تھا بغداد جانے کی واقعہ تھا وہی واقعہ تھا بو بھیم بھائی دی فیمس انسیڈنٹ سوال بتا دیا اس کا ہاں سوال اچھا، نہیں بتایا اوئے ہوئے یار سوال نہیں بتایا یار سوال بھی ایسا تھا یار مزے کا سوال ہے very good question for you today میرا آج کا سوال ہر ایک کو جو ہے نا وہ ان شاء اللہ وہ ہر بندہ جو ہے نا مجھے امید ہے جتنے اسلام بھائی سن رہے نا وہ کیا کریں گے کہ جو ہی سوال پوچھا جائیں گے نا ہاتھ ایسے رکھیں گے یس میں پہلے کر آپ پہلے کر لیں آپ پہلے کر لیں ٹھیک ہے دا کوشچن اچھا پہلے ایک میرا ذہن یوں تھا پہلے ان کو سمجھا دینا اچھا کہ جو ہمارا شجرا شریف ہے ٹھیک ہے میں جو ارض کروں آپ انگلش میں ان کو بتاتے رہیں گے اچھا۔ پھر وہ تاکہ سوال ان کو سمجھ سمجھ بھی بھی آ آ جائے تو تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ سمجھنا ہے شاید دیکھیے ہمارے شجرا شجرا جو جیسے ہم امیر علیہ سنت عام برکات علیہ کے مرید ہیں امیر علیہ سنت ضیاء الدین مدین رحمۃ اللہ تعالی قطب مدینہ کے مرید ہیں قطب مدینہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شاہ علیہ رسول مارحروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مرید ہیں یعنی یہ سلسلہ یہ چل رہا ہے یوں اور اوپر سے یعنی یہ سلسلہ چلتے چلتے چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام کا یعنی کہ ہم بولے نا شجرے میں سب سے پہلے نمبر پہ کون ہے ہم بولیں گے پیارے آقا علیہ السلاۃ والسلام کا نام سب سے پہلے ہے پھر اس کے بعد پیارے اقالی صلاحت وسلام اس کے بعد نمبر آئے گا <clears throat> مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو خرقۂ خلافت یہ ملا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے تو سب سے پہلے پیارے صلاح السلام کا ہے پھر سیکنڈ میں دوسرے نمبر پہ جب ہم پڑھتے ہیں جیسے وہ شجر ہے نا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے تو سب سے پہلے پیارے یا رسول اللہ کرم کی خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے اب دیکھیں سرکار کے بعد کس ہستی کا تذکرہ ہے مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کا کر رد شہید کربلا کے واسطے شہید کربلا امام حسین رضی اللہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے تو اب یہ چوتھے نمبر پہ تذکر آ رہا ہے سجد سجاد سجاد یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا لقب تھا کہ آپ اس کے چونکہ بہت زیادہ عبادت بہت زیادہ سجدے کیا کرتے تھے تو چوتھے نمبر پر ان کے پانچویں پہ امام باقی رضی اللہ عنہ علم حق دے رے علم خدا کے بعد اس طرح پہ چھٹا ساتواں آٹھواں نواں دسواں گیارہواں بارہواں تیرہواں چودہ پندرہ سولہ سترواں اٹھارہواں پھر بیسواں پھر تیسواں پھر پینتیسواں پھر is the name of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam followed by Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu and then moving on to Imam Hussein radiallahu anhu and then Imam Zain al-Abidin radiallahu anhu and like this it continues and moves on 1, 2, 3, 4, 5, 6 all the way up to number 41 who is Amir Ahl al-Sunnah Dhamm al-Barakatum al-Aliyah so that's the introduction to the Shajra MashaAllah I think Rizwan uh, al-Mirahala uh, jo amari nazreen they'll have an idea ke sawal kya hai تو سوال نہیں بتائیں آج نہیں نہیں سوال کا سوال نہیں ہوگا شجرا شریف is and during this blessed month of ربیوس وی آرسلی ٹاکنگ ربی اللہ تعالیٰ شجرا شریف so the question view today is وانائی explain to the the professor اللہ تعالیٰ golden chain to number forty one what number شجرہ شریف از غوث پاک ربی اللہ تعالیٰ واٹ نمبر این دا شجرہ شریف از غوث پاک ربی اللہ تعالیٰ واٹ نمبر شجرہ شریف از غوث پاک ربی اللہ تعالیٰ حضور اگر یہ بھی آپ سوال میرے خیال سب کو سمجھ آیا ہوگا لیکن پھر بھی just in case a few people that that have not understood the the the the question. question If we we ask and tell them them inshallah will give answer at end. شریف جس میں نے کہ سرکاری علی صلاح السلام کے بعد سیکنڈ دوسرے نمبر پہ مولا علی رضی اللہ ترن پھر تیسرے نمبر پہ امام حسین پھر <coughs> یہ چلتا ہوا سلسلہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کون سے نمبر پر ہے کتنے جیب میں ہاتھ ڈال دیں گے نہیں ہوگا تو کوئی پیڈ کھولے ہوں گے شجرہ شریف کتنے ایک دوسرے سے پوچھ رہے یار میرا سرجریز کتنا ہے وٹ از اٹ ویسے میں نے ایم سی آر میں جب سوال میں نے بھی بتایا نا میں نے کہا یہ سوال ہے تو پھر میں نے نیچے پوچھا بھائی جواب ہی آپ سوال آپ سمجھ گئے بولا ہاں میں نے جواب ہی آپ بتاؤ بتا دیا انہوں نے درست جواب دے دیا ایم سی آر میں جب اسلامی بیٹھے ماشاء اللہ ایم سی آر والے ماشاء اللہ مبارک That's the question that we have for today. We'll try and make the question interesting. We'll try as well at the end of the Sirsala. At the end of دا سیسل of today we will try and mention the first twenty six names of those people he got the کون correct there are some brothers from U K ان شاء اللہ the correct answer we will give at the end of داسل ووی بائی ویزر we left it at them the then داس کمنگ فار ووف پاک لیو بغداد لیو جلان شریف and make his way to Baghdad شریف اینڈ دی ایوینٹس جس فرائیگیڈ about how as a young child he already had messages coming to him, telling him that he wasn't like normal children. And there were signs of his wilaya, his sainthood, from a very, very young age. And he was told, even by animals, that you weren't created for playing like other children do. You were created for a higher purpose. So at this point, Sayyidina Ghaus Azam radiallahu anhu, he requested in the court of his Blessed Mother permission to leave home to travel to the city of Baghdad, which was known at that time as a center of knowledge. At that time, the city of Baghdad was renowned for being the home of many, many great scholars and great saints of the time. جس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں نا اس میں یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا, دنیا میں مصر کی مصر میں ایک یونیورسٹی تھی بغداد میں اور ایک ہسپانیہ ان دونوں and of course in Baghdad شریف اناک request information from his blessed mother to leave home and to travel in search for knowledge and he we see one beautiful point that the response the his bless mother gave كی us so much inspiration today the fact she that oh son if you leave me then you know you یز can provide for me you know but جب یو كے گیٹ ہاؤ یو كی live your life how you gain a feel you سال this was in her word very she said son go in the search for knowledge I leave you in the خیر of you look today how society and how sometimes even if young Muslim want to go out in search for knowledge sometimes ہر روز unfortunately they have even sometimes the own ریلیٹیوزنگ فروم سو فرومڈ going forever for you know being وک فار ایور فارف time from trust mentions night about a ولییا a saint of Allah Azza wa Jal. And so um, the story moves on, and she also gave one final piece of advice to her son Sayyidina Ghusi Azam as he was leaving, and she said, son, whatever happens, whatever situation you are faced with, no matter what the difficulty is, always make sure you tell the truth. Subhanallah. Make sure whatever happens, you don't let a lie leave your mouth. Make sure you tell the truth in every situation. And this was such a بیچ for piece of advice was will see in few moments میوز آن اٹ منیز to change the life of many many people so shows how important authority parents ٹیچرسرا ہاؤنٹ for be are training to the children to the students نیسن اینڈ ٹو ایڈوائز تھنگس دروازہ بچتا ہے بچہ دروازہ کھلنے جاتا ہے بیٹا وہ ہوں نا تو ان کو بول دینا ابو گھر پہ نہیں ہے تو پھر وہ بچہ بھی جا کے بولتا ہے انکل ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے <laughs> مجھے ایک واقعہ یاد آ بنٹ ایسے کسی کوئی کسی کے گھر گیا نا اینڈ uh, uh, جو یو کے والے ہیں ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمارا اکثر دو منتھ کم سے کم دو منزلیں گھر ہوتی ہے جو لیونگ روم ڈائننگ روم وہ نیچے ہوتے ہیں اور بیڈ روم ہوتے ہیں اچھا تو دروازہ کا کھایا تو اوپر سے کھڑکی کسی نے کھولا ہے اور بار وہ شخص نے دیکھا ہے کہ کون ہے نیچے والے نے اوپر دیکھے اوپر والے نے نیچے دیکھ لیا اور جس کو ملنا تھا وہی تھا ٹھیک ہے اب دروازہ کھولا تھا ایک بچہ تھا دس مو ہوم اب بھی ابھی دیکھا بھی ہے اب وہ جو دروازے پہ تھا سن رہا تھا اس کو پتا ہے میں نے اب بھی دیکھا کیا بولا بےچارے کو بچے کا قصور بھی نہیں ہے فالٹ تو چپ کر کے واپس آ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے کہ یہ واقعی ہوتا ہے یہ جو نا بظاہر مذاق میں بات چل جاتی ہے لیکن مذاق پھر بعد میں جو نا بڑا وہ بھاری پڑ جاتا ہے نا وہ اس لیے کہ ابھی جو بچہ جو جو جو اس اس نے یعنی کی ابتدا ہے نا اس نے جو بھی یہ اب اس کو اس کے سامنے کر رہے ہیں نا تو یہ سادہ لوح سادہ تختی ہے اور جو کچھ آپ اس کے سامنے کر رہے ہیں جو بول رہے ہیں جو یہ دیکھ رہا ہے یہ اس پہ لکھا جا رہا ہے اس کا میں آپ کو تجربہ میری یعنی بالکل آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یار واقعی ایسی بات ہے دیکھیں ایک بچہ وہ ہے کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور ایک بچہ وہ ہے جو غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اب جب وہ پیدا ہوتے ہیں نا تو اس وقت وہ دین فطرت پر ہوتا ہے اب اس کے جو والدین اور وہ وہ جو جو کچھ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہے ہے نا کرتا کرتا جاتا جاتا یہاں تک کہ ایک بچہ غیر مسلم کہلاتا ہے ایک بچہ مسلمان کہلاتا ہے تو یہ جو یعنی اس جو صحبت ہے نا یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے ایک پینٹ شرٹ والا ہے نا وہ پہلے سوٹڈ بوٹ رہتا ہے ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی فنکاروں کو آپ دیکھ لیں اداکاروں کو دیکھ لیں فلم اسٹاروں کو دیکھ لیں کہ یہ جب اپنے فلم میں گانے بھی ہوں گے سب کچھ کر رہے ہوں گے نا گناہوں میں بالکل جو ہے نا غرق ہوتا ہے بندہ لیکن ان میں سے ایک تھا جب امیر علیہ سنت احمد برکاتہ عالی کے پاس آئی تو اب کیا وہ چیز تھی کہ جس نے ان کو بدلا کیا چیز تھی وہ وہ تھی امیر علیہ سنت دامد برکاتم علیہ کی صحبت کہ جب آپ کی ان کو صحبت ملی تو وہ اداکار وہ فنکار روتے ہوئے نظر آئے اور ایک ڈائریکٹر مطلب ٹائپ کا آدمی وہ کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے کہ اب میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اب میں نہیں واپس ادھر آؤں گا جنید شیخ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ماشاء اللہ وہ کیا امریکہ اور کیا یہ اور کہاں کہاں بےچارے جو ہے نا وہ ایک گناہوں بری زندگی تھی جو بظاہر سبز ہے تو زندگی بظاہر بڑی خوبصورت نظر آتی ہے لیکن وہ خوبصورت ایسی ہی ہے جیسے زہر کے پیالے کے اوپر شہد کا لیپ کیا ہوا کہ بظاہر بڑا وہ نظر آ رہا ہے اسی طرح اس کو مزید یوں سمجھیں گے جیسے سبزہ آ رہا ہے سبزہ زار نظر آ رہا ہے لیکن اس سبزہ زار کے نیچے جو ہے نا وہ اوپر تو سبزہ زار ہے نیچے سمجھے وہ ایک گہری کھائی ہے کہ جس میں بندہ خوش خوش جا رہا ہے بڑے اس کو مزہ آ رہا ہے لیکن جب وہ اس میں گھرے گا نا تو گرے گا تو پھر آگے جہنم ہے تو یہ شہد دکھائے زہر کھلائے جو اعلیٰ نے فرمایا نا کہ شہد شہد دکھائے زہر کھلائے شوہر کش یہ ڈائن ہے یعنی دنیا کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو دنیا کا سبزہ زار اور یہ دنیا کی جو خوبصورتی اور دنیا کے جو گناہ جو بڑا مزہ آتا کرتے ہوئے یہ مزہ نہیں ہے یہ وہ بظاہر یہ سبزہ اور یہ سب کچھ کیا ہے یہ زہر ہے زہر اور یہ زہر انہوں نے اس زہر میں شہد اتنا ملا دیا ہے کہ وہ پتہ نہیں چل رہا کہ زہر کھا رہے ہیں وہ شہد کے ساتھ جب زہر اندر جا رہا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ جا کے دل پہ اثر کر رہا ہے اور دل کون سا وہ دل اس جو وہ دل گوشت کا لوتھڑے کی میں بات نہیں کر رہا میں اس قلب کی بات کر رہا ہوں جو سمجھے کہ روحانیت جو روح ہے اصل جو اصل ہے ہماری جب اس پہ جا کے یہ اثر کرتا رہتا ہے اس کو زخمی کیے جا رہے کیے جا رہے کیے جا رہے یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ نکل چکا ہوتا ہے تو ہم نہیں جانتے ہمارا کیا بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے بارے میں خفیہ تدبیر کیا ہے ہم نہیں جانتے تو گناہ سے بچنے ہی میں عافیت ہے گناہ سے بچنے میں ہی جو آپ نے کہا نا کہ بچپن میں وہ جو تربیت ہوتی ہے واقعی بہت اثر ہوتا ہے ابھی اب وہ جو بچہ تھا جو میں نے اگزامپل دی ہے چائلڈ اس کے ذہن میں کیا کیا سبق ملا اس کو سبق یہی ملا ہے کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا if I don't want to meet somebody I can no problem my dad is top نہیں میرے باپ نے مجھے سکھایا یہ طریقہ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا ہوں جھوٹ آسان ہے نو پرابلم اب اسی طرح وہ وہ یعنی کہ ایک جھوٹ اس کو پتا چلے گی اس اس سے میں بچ جاتا ہوں اچھا پھر وہ کہتا ہے یار چلو میں میں اس سے بھی بچ سکتا ہوں اس سے بھی بچ سکتا ہوں اب یعنی کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کئی چیزوں سے بچنے کے لیے نا میں جھوٹ بولتا رہوں گا I give an example U K like چالو کچھ چیز گر گیا ٹوٹ گیا ٹھیک ہے اب دو بچے ہیں دو تین بچے ہیں اینڈ uh, جو the parents are amongst they will stand this وہ والا صاحب کمرے میں آتا ہے چارج دا چال اسکیڈ بچہ ڈر رہا ہے ٹھیک ہے he did it I didn't do it اس نے کیا اس نے کیا میں نے نہیں کیا اب باپ کو پتا کہ دو بندے کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے ایک نے تو کیا ہے ٹھیک ہے اور سارے یہی کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا اس نے کیا اچھا so what is the father do the father I the he tell all of سب کو ڈانٹتا ہے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ یعنی کہ وہ پھر چھوڑ دیتا ہے دونوں میں سے ایک کہتا ہے آدر پنش از آل دن اور مال گو ای وے سبق کیا ملتا ہے بچوں کو بچے کو سبق یہ ملتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو یا سزا نہیں ملے گی یا سزا بانٹے جائے گی یا ول گیٹ شیڈ دونوں میں سے ایک ہے تو دونوں سے میری فائدہ ہے ٹھیک ہے benefit both ways so this is good آج میں نے اچھا سبق سیکھ لیا تو اے کاش if only the the the the father was to say, okay, I I know one one of of of you you you you you, you has has done done it, it. yeah? It's impossible for for three all, such, such, Tell tell tell us truth. truth, truth. And don't worry, if me me won't punish but must اب بچوں کو تھوڑا سا اوفرا ملتا ہے کہ اب وہ اتنا ڈر ہو رہا نا ختم ہو جاتا ہے اگر اب وہ سچ بولے گا نا تو یہ نہ ہو کہ سچ بولے تو پھر ہم ترا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ورنہ وہ کہے یار میں نے تو سچ بولا کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے یہ بھی فائدہ نہیں ہے بچے کو تاریخ مل گیا بچے کو پتا چلا کہ محبت مل گئی باپ سے اس میں اس میں میں اضافہ کروں جب وہ سچ بول دے نا اس سے پوچھے کیا کھانا ہے کچھ نہ کچھ انعام بھی ہونا چاہیے صحیح بات میں اس کو بولے کیا کھانا ہے بولے نا چاکلیٹ کھانی ہے تو بیٹا چاکلیٹ کے بجائے جو ہے نا چلو آپ کو میں ملک شیک پلا دیتا ہوں نا وہ چاکلیٹ نقصان دے یہ چلو آپ کو گھر میں گھر کا جوس ہے نا کیونکہ ہاں۔ بازار کے جوس نقصان دے ہوتے ہیں اسے تو بات چلتی ہے کوئی اس کو پسندیدہ ہی جیسے چلو گھر میں گھر کا تو میں کسٹرڈ گھر کھلا دیتے ہیں گھر کے جو ہے نا تو میں چلو وہ کر کے بنی کوئی جب چیز جو ہے نا چلو بڑا لگو اچھے سے بسکٹ چلو یہ کچھ بھی ہے لیکن اس کو یہ پتا چلا نا کوئی گفٹ ملے گا نا یار یہ سچ بولنے کا یہ فائدہ تو وہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا آپ کا ایسا فرما بردار بنے گا نا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے یار واقعی یار یہ مدینہ مدینہ نہیں واقعی so important anything with our children whatever we give our children we will see the out نگرانی شور ہے نا میں دفعہ ان کے بیٹے تھے اب مجھے پتا نہیں آپ کی میں نے بات کاٹی نہیں کاٹی کوئی مسئلہ نہیں چلتا کٹی نہیں ہے ڈونٹ وری ٹھیک ہے میں ایک دفعہ وہ امیر علیہ سنت کے شہزادے حاجی احمد عبید تھا اور نگرانی شورے کے ایک بیٹے بھی ہمارے ساتھ ہیں اس دن مجھے بڑی حیران کی ہے نا مطلب اب اس عمر میں تھی کہ عموماً اس عمر میں نا ڈانٹ والدین سے پڑتی ہے نا نہیں گیارہ بارہ سال کی عمر یہ ہوتی ہے کہ جس میں ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے نا ٹھیک ٹھاک اب ترکیبیں ہو رہی ہوتی ہیں مار سب ہو رہا ہوتا ہے لیکن بڑی حیرت ہے کہ وہ بار بار بول رہے ہیں یار پاس جانا ہے یار ابو کے پاس جانا ہے یعنی نگرانی شور کو بیٹا بول رہے بار بار نا ابو پھر وہ نگرانی شور کو فون کیا تو ایسا دوست تھا نا وہ انداز میں فون کیا نا تو میں بہت حیران ہو رہا تھا یار دیکھو اس کو وہ نہیں ہے یعنی ابو کا ہے مجھے ابو کے پاس جانا ہے ایک تو اس عمر میں نا وہ اس عمر میں عموماً جو رہے ہوتے ہیں ابا کے پاس نہیں جانا یار کچھ کچھ بھی ہو جائے گا نا تو ابا پھر وہ ہو جائیں گے پھر ابا کے پاس جانا پھر پھر جو انداز نگرانی شرح کا وہ ماشاء یوں ایسے بالکل مدینہ مدینہ نا وہ بالکل دوستانہ ماحول اور ایک روب بھی رکھا ہوا ہے دوستانہ ماحول ایسا بھی نہیں کہ اگلا جو ہے نا ابا کو تھپڑ مار رہا ہے ابا کیا کر رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے اور ابو کہہ رہا ہے ابو جی اور یوں یعنی کہ ان کے ساتھ نرمی اور مذاق بھی کریں اور ایسا مذاق اس حد تک نہ کریں کہ اب آپ کی عزت ہی جاتی رہے یہ کیسے سیکھیں گے for example there's one father who comes into the house after a hard day of work or comes, out, comes in from outside and all of the kids run away all of the kids hide under the duvets and the second type of father is when I come home everybody runs when I when why doesn't ان شاء اللہ یو سیلف ان شاء اللہ اسی آنسر لیکن اسی طرح یو کے میں یہ بتایا تھا ہم کو کہ اف چال از بورن انگلینڈ جو بچہ انگلینڈ میں پیدا ہوتا ہے اکثر 99.9% nine point nine percent of the children speak English ٹھیک ہے اچھا جو بچہ یہاں پیدا ہوا اکثر وہ اردو یا پنجابی یا جو کچھ ہے ہے ٹھیک تو if a is born in China then you speak Chinese اب یعنی کہ جو جھوٹ بولنے والا گالی گلوچ دینے والا وہ کس گھر میں پیدا ہوا ہے اسی گھر میں پیدا is born the house normally normality he will listen اب ہوتا ہے کہ ہم نے کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ بچہ یو نو یو نو سویز یو سین ان یو کے پیپل سویز فور دا چائلڈ سویز فور دا فرسٹ ٹائم اینڈ انسٹیڈ آف ٹیلنگ آف دا چائلڈ دا پیرنٹس لاف ہنستے ہیں یو نو ایک کو دیکھتے کہتے آئے دیکھو کیا کیا اس نے ابھی وہ جو مثال دے رہے ہیں نا اس کو مزید یوں سمجھ سکتے ہیں ابھی ہمارے گھروں کے بچے پتہ کیا کر رہے ہوں گے جیسے باب مدینہ کے یہ اس کے انتظار میں ہوں گے کب مکتبے پہ آئے اور ہم جو ہے نا وہ بولنا شروع ہو گئے ہوں گے ابو دیکھ رہے ہیں نا پاپا یہ بتا رہے ہیں آنے والا مکتبے میں نا سب سے پہلے اب وہ ان کے گھروں پہ کیا ہو رہا ہوگا بعض گروپ پہ ایسا بھی ہو رہا ہوگا کہ ادھر کرنے چل رہا ہوگا اور ادھر وہ نعرے لگ رہے ہوں گے المدد یا وہ بھی بچے کے ساتھ لگے ہوں گے نا اچھا چھوٹی سی مدنی منی ہے ڈیڑھ دو تین چار سال کی وہ اپنی لگی ہوگی اس کا اپنا وہ انداز ہوگا نا وہ اپنے انداز میں جھوم رہی ہوگی نا پاپا تو پاپا آئے تو ہاں وہ لگ رہے ہوں گے اب یہ جو اس کے منہ سے نکل رہا ہے نا یہ بھی سادہ لوح ہے بالکل سادہ لوح اس وقت اس کا یہ مطلب یہ آہستہ آہستہ اس پہ جم رہا ہے کہ میرا ماحول یہ ہے ایک یہ ہے اور پھر ابھی جیسے ربی نور شریف کو مہینہ آتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا جھنڈے لے کر وہ کسی نے نالے پاک لگایا ہوا ہے کوئی وہ مدینہ مدینہ ترکیبیں ہو رہی ہوتی ہے نا تو ایک یہ ہے نا دعوت اسلامی کے جو مدنی ماحول ہے اس میں جو وہ مدنی منع ہوتے ہیں تو ان کے گھر پہ جن کے گھروں پہ مدنی چینل چلتا ہے اور ان کے گھر والے بھی مطلب پوری جو دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں تو ان کے گھر کا تو میں ماحول عرض کر رہا ہوں اور جو اس کا عکس ہوتا ہے جہاں پر گانے بج رہے ہوتے ہیں جہاں پر فلمیں چل رہی ہوں گی اب وہاں بھی کیا ہوگا ایک گھر کے اندر نعت رسول میں بچہ جھوم رہا ہے اور دوسری طرف گانے پہ بچہ گھوم رہا ہے ایک گھر کے اندر تلاوت قرآن کی بیٹھے ہوئے پڑھ رہا بچہ دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف اس قرآن کی مخالفت پر مشتمل جملے جن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی وہ کفریات ہوں کیا ہوں کیسے ہوں وہ ہوں گے بچہ اس کو دیکھ رہا ہوگا ایک بچہ وہ بھی ٹانگے تھرکا رہا ہے اس کے والدین اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں بچہ ڈانس کر رہا ہے بچہ میوزک سیکھ کر آیا ہے اپنی آخرت تباہ کر کے آپ کے لیے اپنے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنا رہا ہے اگرچہ اب بھی جب تک وہ بالغ نہیں ہے اور وہ اس کے گناہ بھی لکھے نہیں جائیں گے لیکن جو تربیت لے رہا ہے وہ وہ تربیت لے رہا ہے کہ میں جیسے بالغ ہوں تو میرے گناہوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے کیوں اس کو صحبت آپ کی ملی آپ کی صحبت اس کو کیسا بنا رہی ہے یہ آپ غور کریں آپ کی صحبت اس کو اس پیاری جنت میں لے کے جانے والی ہے کہ جس جنت کے بارے میں فرمایا کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو بندہ چاہے گا لیکن رضوان اکثر میں یہ سنا کھیت بچہ یار ٹھیک ہے نا یار ابھی چھوٹا بچہ یار کیا اگر کرے تو کیا برے کے ٹھیک ہو جائے گا نا ہاں، جیسے آپ ٹھیک ہوئے ٹھیک ہو جائے نا جی، جیسے آپ ٹھیک ہوئے بچپن ہے یار سکتی نا have an effect on the child and not only in childhood before birth eyes day of the day before first day on the first day today science proves the sounds which occur in surroundings of a child in women have an effect on the child many many experiments research and a from the university Helsinki Finland and سائیکولا ڈیپارٹمنٹ ان فارسٹ دی بوس تھریسپریمنٹسنگس the took three sets of pregnant women who are expecting and the play set of sounds three one set and the other set the just left the didn't play sounds and then I think approximately half later when the children grown approximately after the birth they play the exact same sound again this time they apply the electroencephalogram to the scalp of the child brain transmission children same sound of درتھورنڈ د بر پاؤنڈس ایكٹیویٹی آن دا مشین انسڈ as result sounds activity not react to shows so need you reflect mother how are spend now learning about the knowledge of Islam learning about how to brain the child on the country are ایپنگ دن واچنگ سرسنگ to music these things are effect on child you know no threes old four old grow out of it but science proving to it the sounds environment which surround child before birth وہ ویسے سخت ہوتے ہیں لوگ اور بعض جو ہے نا وہاں کے نرم ہی ہوں گے لوگ یعنی میجورٹی کی عرض کر رہا ہوں اسی طرح اقوام کے اندر بھی بعض قوموں کے اندر نا وہ ویسے سختی ہوگی ان میں اور بعض کے اندر نرمی ہوگی اور ہر ایک پر حکم نہیں لگا دیتا لیکن بڑی تعداد جو ہے نا وہ اس میں ایسا ہوتا ہے اچھا جو بچہ بچپن سے ہی چور چپی اور اس طرح کا جو ہوگا نا اس ماحول میں رہنے والا اس نے آگے جا کے بھی یہی بننا ہوگا یعنی جس طرح کی صحبت وہ اس کو دی جاتی ہے اسی طرح اور بڑی پیاری مثال جو انہوں نے بتائی میں اردو میں عرض کرتا ہوں کہ سائنس نے اس وقت یہ ثابت کیا ہے کہ وسفاق رضی اللہ تعالی انہوں نے اٹھارہ بار اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیے تھے اب سائنس نے یہ اس طرح کیا کہ جیسے جو بعض حاملہ عورتیں تھیں یعنی تھیں جو پریگنٹ میں بچہ تھا تو ان کے نزدیک کچھ آوازیں مسلسل چلاتے رہے اچھا بچہ پیدا ہوا پیدا ہونے کے بعد جب دوبارہ اس کے دماغ کی وہ مشینیں ساری رکھ کر جب انہوں نے چیک کیا اور اب وہی آوازیں لگائیں تو ان کے دماغ نے ان آوازوں کو پک کیا یعنی یہ سمجھے کہ جو وہ جو آوازیں اس نے پیٹ کے اندر اس تک پہنچی یہ انہوں نے یعنی کہ کہ سمجھے وہ جس طرح یہ وہ کرتے ہیں نا اپنے تجزیے کرتے ہیں اپنی تحقیقیں کرتے ہیں اور کہ بھائی اتنے افراد پر تو اس طرح انہوں نے کچھ عورتوں پر اس طرح کا وہ انہوں نے تجربہ کیا تھا تو اس سے یہ پتا چلا کہ جس طرح کی آوازیں وہ پیٹ کے اندر سن رہا تھا ان کا اثر اس کے پیٹ میں باہر پیٹ سے باہر آنے کے بعد بھی ہوا تو اسی طرح ہم بھی بالخصوص یہ جو گھر کی عورت ہوتی ہے نا گھر کی یہ یہ صحیح ہو نا تو پھر پورا گھر صحیح ہوتا ہے ہاں۔ جب یہ بگڑتی ہے نا جب یہ بیٹھ کے ڈرامے گھر میں دیکھے گی نا تو پھر وہ بچے بھی ساتھ یہی کریں گے یہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ وہ غیبتیں اور وہ ٹوکنا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا نا تو جو یہ گھر میں کر رہی ہوتی ہے نا بچوں کا سب سے زیادہ اثر ماں ماں کا ہوتا ہے یہ تو مشہور ہوا ہے یو کے اندر بہت سارے لوگ اپنے بچے کے لیے پریشان ہیں تو اسی وجہ سے ہم یعنی کہ کوشش میں لگے ہیں کہ انشاءاللہ ان شاء اللہ جو ہے نا لوگ فون کرتے ہیں خالد بھائی میں یہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی اسلامی چاہے نا تو live Madani channel live Madani channel Skype I D ہے live Madani channel live Madani channel live Madani channel Skype I D اس اسکائپ آئی ڈی پر آپ اپنا جو آپ سے سوال ہوا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ شجرے میں جو شمار آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام پہلے نمبر پر پھر امام علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم پھر غوث پاک ان کا امام حسین رضی اللہ تو اس طرح غوث پاک رضی اللہ کا نمبر شجرے میں اس طرح کون سا ہے یہ آج کا ہمارا سوال ہے تو لائیو مدنی چینل یہ اسکائپ آئی ڈی ہے آپ اس پر بھی اپنا جو ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ اسکرین پر موجود ہے تو آپ اس پر بھی اپنا میسج بھیج سکتے ہیں ان شاء اللہ آپ کے نام جو ہے وہ ہم لے لیں گے اسی طرح جو وہ زیرو تھری زیرو ون جو فون نمبر ہے جو بھی پہلے دکھایا جا رہا تھا آپ اس پر بھی اپنا یہ میسج بھیج سکتے ہیں تو ان شاء اللہ آپ کا جو نام ہے جو بھی ابتدائیاں ہوں گے ان کی ان ہم یہاں پر نام کی ترکیب بنا لیں گے ان شاء اللہ میں یہ کر رہا تھا کہ in the U K you know know as as well, well, Bhai, and, and and some of of the brothers that that are sitting here with with us, us mashallah, mashallah. we we have one our Kavina They get a, بہت سارے ہمیں فون کرتے پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے and you know get the father ہے اور جب پوچھا جاتا it's بچے کی see, فائیو لائک چاہتا ہے بندہ کہ to let you hard now ابھی بہت مشکل کر دیا ہاں ناممکن نہیں ہے but it's very hard now اس اسلامی بہن نے بولا میرے بچے کی عمر تین ماہ ہے تو مجھے یعنی کہ یعنی کہ اتنا ماشاء اللہ فکر worry the age the you know they know was happening around them and she was so worried about child at the age of three months اور مجھے یعنی کہ بعد میں جب بچی کی میں نے مجھے بتایا مجھے سمجھ میں چوٹ لگی ہے کہ یار یہ ایسا سوچ ہمارا ہونا چاہیے کہ you know the age the tender age you know the child is still بول تو چال ایوری بول تو جو مرضی کر رہا ہے کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ کون سا وہ ماں باپ کو نافرمانی کر رہا ہے وہ کون سا جا کے اللہ معاف کرے کوئی گناہ کر رہا ہے سوچ ایک سوچ ہونا چاہیے this is the think of the you know you know ہم ہم یعنی کہ اپنا فیوچر پلاننگ کرتے ہیں we think about which house gonna have in ten years time you know in U K ویف ٹھہرس ہاؤز نمی گن آف فیملی ٹھاک نمی گن آف ڈیٹ ہاؤس ہم یہ کریں گے وہ کریں ہمارے گاڑی کی پلاننگ ہوتی ہے ہمارے بزنس کی پلاننگ ہوتی ہے بلکہ ہم یعنی کہ یہ پلان کرتے ہیں یہ بہت سارے پلان بناتے ہیں یہاں پر وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جمعی بچہ پیدا ہو جائے نا کہ ویسے اسکول فری ہے ٹھیک ہے لیکن یونیورسٹی بہت مہنگا ہے تو پیدا ہوتے ہی سادہ جو بینک اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں اس کے اندر بیڈ سے ڈالنا شروع کرتے ہیں کہ جب میرا بچہ انیس سال کا ہو جائے گا بیس سال کا یونیورسٹی جائے گا نا had this money so the we plan nineteen years we plan year بچے کی ساری زندگی کی ہم پلاننگ کر سستا مل رہا ہے میرا بچے کا کام آ جائے گا تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا نا اچھا یہ بیٹی کے لیے کام آ جائے گا یعنی یہ ہماری سوچ ہے دنیاوی سوچ جنت پہ اگر غور کیا جائے نا جنت پہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ امیر علیہ سنت دامد برکاتہ لالیہ کی جو کتابیں نیکی کی دعوت اس میں جنت کا کچھ تذکرہ موجود ہے اسی طرح بہار شریعت پہلی جلد کا جو پہلا حصہ ہے اس میں جنت کا بیان لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں ایک دفعہ نا پڑھنے کے بعد اس کو اپنے اوپر گویا کہ آپ یہ تصور کریں میں جنت میں چلا گیا جنت میں چلے گئے اب کیا ہوا جنت میں چلے گئے تو جنت میں کیا ہے تو جنت کی حقیقی طور پہ اس کا بتانا تو یہ تو ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اس کی مثالی چیزیں یہاں ہے ہی نہیں اور جو مثالیں دی گئی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں جیسے جنت کی ایک جو غذا کھائیں گے ہم اس میں ستر ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ دوسرے سے جدا ہوگا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے شہد ہم نے چکھا نا تو اس کی مٹھاس ہمارے منہ میں آئی نا بڑا مزہ آیا نا اس طرح کے ستر مزے منہ میں محسوس ہو رہے ہوں ایک نہیں ستر مزے یہ جنت میں پھر جنت میں کیا ہوگا یہاں ہم دیکھتے ہیں پرندہ اڑ رہا ہے یار کیا مزے ہیں اس کے دل ہے اڑے یا صرف دل چاہتا ہے وہاں چاہیں گے انشاءاللہ وہ مشہور صحابی ہیں نا سرکار علیہ السلاۃ والسلام کے چچا کے بیٹے اپنے مولا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر تیار ان کا لقب تیار تیار کا کیا مطلب ہوتا ہے اڑنے والا تو ان کو خواب میں ان کا نام تو جعفر تھا ان کے وصال کے بعد ان کا نام تیار پڑا کیوں اس لیے کہ ان کو جنت میں کسی نے دیکھا کہ دو پر ہیں وہ ان کے ذریعے اڑ رہے ہیں تو جنت میں جو چاہیں گے ملے گا جنت میں بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا سامنے سے جو ہے نا وہ کوئی پرندہ گزرا یار اس کا جو ہے نا بھنا ہوا ہمارے سامنے تھا وہ وہیں کٹے گا وہیں گرے گا پورا بھنا ہوا آپ کے سامنے آئے گا میں بھی کھا رہے ہیں آپ کا دل چاہے گا بہترین قسم کا جو ہے سیب لگا ہوا میرے کھانے کو دل چاہ رہا ہے بہترین قسم کا بہترین لذت والا وہ سیب آپ کے پاس خود ہی آپ آ گیا آپ کا دل چاہے گا کہ یہ مجھے جو ہے جنت میں وہ پانی پینا ہے تو وہ جتنا آپ نے پینا اتنا اندازے کے مطابق وہ پیالہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہوگا لے میں پیئے تصور کریں میں پہنچ گیا جنت میں مجھے یہ سب مل گیا یہ تصور اتنا مدینہ مدینہ ہے نا کہ پھر بالکل اس وقت دل اچاڑ ہوتا ہے لیکن پھر شیطان غالب آ جاتا ہے کیا تیاری کرتے ہیں جنت کے یہ بار بار جنت کا سوچیں جنت کو سوچیں جنت کو سوچیں دل ہی نہیں چاہے گا یار یہ تو یہاں کھائیں تو نکالنے کی فکر یہ تو یہ مسئلہ ہے پیٹ میں درد ہوگا یہ مسئلہ دانتوں کو وہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ اور جو جائیں کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے شوگر کا مسئلہ کولیسٹرول کا مسئلہ ہے نہیں ہوں گے موٹے بھی نہیں ہوں گے بچارا ہمارے یو کے والے بھی پانی پی کے بھی بھی ان کا مسئلہ <laughs> ہاں تو وہاں پانی پیئیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا قبض بھی نہیں ہوگی موشن بھی نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کھائیں گے جتنا بھی کھا لیں گے ایک ڈکار آئے گی اور ڈکار بھی کیسی ابھی تو ڈکار آتی ہے تو وہ منہ سے تو اب وہ خوشبو دار ہوگی ہوگی اور سب ہزم پسینہ آئے ہاں، گا ہاں۔ تھوڑا سا پسینے میں خوشبو ہوگی یعنی وہ جنت ایسی ہوگی جنت کا تصور بھی کریں پھر جہنم کا تصور کریں گیم تو وہ ایک حدیث میں اس طرح مثال دی گئی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایک یہ مدت ہے اور پھر ایک آتا ہے تو باہر اور ماں کے پیٹ ان دونوں میں نسبت کتنی ہے وہ صرف آٹھ نو مہینے اور یہ سالوں سال ساٹھ ستر اسی سال یہی مثال دے گی کہ جو بندہ دنیا میں رہتا ہے یہ ساری مثال ایسی ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ میں ہے اور قبر سے مثال دے گی اور پھر حشر تو حشر کا دن پچاس ہزار سال کی طرح یہ بھی ایک مثال ہے نا کہ جیسے آپ وہ ماں کے پیٹ میں ہو تو بندہ کیا تصور کر سکتا ہے یار یہ درخت ہوں گے یہ پہاڑ ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا یا نا یا, یا کیا یا ایسے آپ کہہ رہے یار یہ چھوٹی سی جگہ میں ہم اس like the thinking we don't think the power head یہ سوچتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ شاء اللہ مل جائے گا کال لیں کچھ کال انشاءاللہ سنا دیں انشاءاللہ کال سنا دیں انشاءاللہ پھر باتیں کرتے ہیں دو تین سنا دیں کال سنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے مقصود from Lion. My question is that, what is the meaning of Baghdad? Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good question. Second. Go on, next, next call inshallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی نیم اسلامت علی مائیسٹ نوٹ پرمو سنتور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بابول مدینہ کراچی کو لوں گی محمد عبید بول رہا ہوں میری ایک نا کی فرمائش ہے مجھے ڈر پہ پھر بلانا مدنی مدینہ والے والے بڑی مہربانی so first the meaning of Baghdad جی what is the of Baghdad name نام کیا فارسی کے اندر باغ کو بولتے ہیں اور داد جو ہے نا یہ وہاں پر غالباً ایک آدمی تھا جس کا باغ تھا وہاں پر یعنی یہ بغداد شہر بننے سے پہلے کارج کر رہا ہوں تو یہ شاید مطلب مشہور آدمی تھا یہ داد تو اس کا جو وہاں پر باغ تھا تو وہ ہوگا بغداد داد کا باغ تو اس سے اچھا۔ پھر یہ شہر جو ہے وہ آگے اس کی ترکیب میں بہت پہلے کسی جگہ میں کس جگہ پڑھا تھا یہ بھول گیا لیکن پڑھا ہوا یاد ہے مجھے کہ Baghdad tell me in English sir جیسے بغداد صرف نظرین کے لیے نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں سیکھتے ہیں so uh, individual on the Salah. اگر فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں تو وہ فجر کیا کرے پڑھ جی، جی۔ تو <clears throat> فجر کی سنتیں اگر مسجد میں پہنچے جماعت کھڑی تھی اور اگر جماعت میں شامل ہوتا ہے اگر سنتیں پڑھنے جاتا ہے تو ڈر ہے کہ جماعت نکل جائے گی تو حکم ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے سمجھے مسئلہ اور اگر اسے پتا ہے کہ امام صاحب لمبی قرآد کرتے ہیں اور میں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نماز کے بعد جو ہے وہ سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تب اسے حکم ہے کہ وہ سنتیں پڑھیں اب وہ مثال کے طور پر وہ اس نے سنتیں نہیں پڑھی یہاں تک کہ وہ جماعت میں شامل ہو گیا تو اب یہ جماعت کی فوراً بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتا okay. اس لیے کہ سنتوں کا وقت جماعت سے پہلے ہی ہے فرض سے پہلے سنتیں پڑھنی ہیں okay. تو اب جب فرض پڑھ لی تو اب سنتوں کا وقت نہ رہا اب اگر اس کو سنتیں پڑھنی ہیں تو پھر یہ طلوع آفتاب کے بعد جب سورج جو ہے وہ تقریباً بیس منٹ ہمارے پاکستان میں اپنے یو کے کا مجھے پتا نہیں ہاں۔ تو وہ ان شاء اللہ اوقات نماز والا تو اس سے ان کو پتا چلے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ جو وقت ہے وہ ممنوع وقت جو ہے اس کے گزرنے کے بعد وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ پڑھ سکتے ہیں زور کے وقت سے پہلے پہلے سوال سے پہلے پہلے جب داخبہ قبرا کا وقت ہو گیا تو اب ان کا بھی جو مستحب تھا پڑھنا جمات to wait he basically and to the جماعات دا جمات won't be over then he should read two سنز اینڈ دین جوائن دا جماتی نوز د امام صاحب ویز ان رات اینڈ اوائم شڈ ویڈیو سنز اینڈ دین جوائنگ ود جماعت وت دا فرز has is well then he should leave a سنز اینڈ جوائنگ ود دا فرز ود دا امام صاحب ود دا جمات اینڈ دین از ناٹ مسبل for he wait has after the فرس ود از دام فار دا سونرز از بفور دا فرض یو سی سو نا after twenty minutes the end of فرجرنگ آف ز وائم اگر آپ مسجد میں جائیں فسٹ رکاط آپ یہی سوچتے ہیں کہ مام صاحب کی پہلی رکاط ہے تو آپ کہ آرام سے اپنے دوست سنتے پڑھ لوں گا تو ہوتا ہے کیا کہ آپ دوست سنتے پڑھ رہے ہیں پتا چلے یہ پہلی رکاط ہے دوسری رکاوت ہے اور آپ جماعت کہیے آپ کی نیت یہ تھی کہ سنت پر کے میں جماعت میں ان شاء اللہ جوائن دا جماعت وہ بیکاز ہو سکتا ہے وہ امام صاحب رش میں ہے تو اس نے جلدی ایک صورت بتا دی روز تو لمبا ہوتا ہے normal reason it is a شاون تو پھر یعنی کہ وہ فرض جماعت مس کرنے کی کیا اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے ابھی یہ کہ وہ جماعت سنتوں کو توڑے گا نہیں نا نماز توڑنے کا اس کو حکم نہیں ہے نماز پوری پڑھ لے اگر جماعت نکلتی ہے تو پھر وہ اوکے نکل جائے بولے مطلب جماعت میں جی۔ سوالات ہیں ابھی تو نعت کا ریکویسٹ تھا نعت کا کون سا نعت ابھی بھول گیا ضرور مجھے در اچھا۔ پہ پھر بلانا مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ نعت سنا دے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سامان ٹھکانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مدنی مدی مہی منوالی تیری میں کاش آتا راہ گھر گھڑی پتا غم مال سے بچانا مدنی مد والے مدنی مدی ملوا رے مدنی مد ملوا رے مدنی مد ملوا پاک رضی اللہ عنہ بچپن والا ہمارا واقعہ جو ہاں وہ واپس آؤ یار واپس آ جاؤ میں اردو میں پہلے بتا دیتا ہوں پھر آپ اچھا۔ انگلش میں جو نا میں اتنے ٹائم کا وہ کافی ہو گیا پھر اسلامی کے نام بھی لینے جنہوں نے نام بتائے تو بچپن میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب علم دین کی اجازت مانگی تو آپ کی والدہ نے آپ کو چالیس دینار آپ کے اندر کی طرف سی دیے کہ یہ آپ کی وراثت میں سے ہیں پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چالیس دینار لے کر ایک قافلہ جو بغداد جا رہا تھا اس کے ساتھ آپ چل پڑے تو راستے میں ایک مقام پر ڈاکو نے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد جب غوث پاک رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے تھے تو آپ کی والدہ نے آپ کو یہ نصیحت کی تھی کہ سچ کو مت چھوڑنا سچے رہنا جھوٹ نہیں جھوٹ نہیں بولنا ڈونٹ <coughs> تو پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ اس قافلے کے ساتھ آئے تو راستے میں ایک مقام پر جب اس قافلہ نے پڑاؤ کیا تو ڈاکو نے اس قافلے کو گھیر لیا گھیرنے کے بعد انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا ایک ڈاکو کو سپا کر دیا اللہ مترم کے پاس آیا اور کہا کہ ہاں بھائی کچھ ہے تمہارے پاس بھی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں چالیس دینار کتنے ہوتے ہیں پتہ چالیس دینار جو ہے یہ دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے جو ساڑھے چار ماشے اس کا وزن ہوتا ہے ابھی جو ہمارے درم درم دینار چلتا ہے نا تو یہ الگ چیز ہے اور اس دور میں جو دھرم و دینار تھی وہ الگ چیز ہے وہ سونے کے سکے ہوتے تھے بلکہ میں ایک اور بات آپ کو عرض کروں تو آپ بھی شاید وہ سب کے لیے تقریباً غالباً نہیں ہوگی وہ یہ کہ ہمارا جو روپیہ ہوتا ہے نا پہلے روپیہ اور چیز ہوتی تھی اب روپیہ اور چیز ہے اب کا جو روپیہ ہے نا کاغذ کا ہے پہلے یہ چاندی کا تھا یہ بیسیکلی وہ جو اس اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ دس روپے بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو متقاضے پر ادا کرے گا یہ لکھا ہوتا ہے کبھی کسی نے پڑھا بھی نہیں ہوگا یو کے میں جو سلور جی جی چاندی کے بنے تھے پہلے ہمارے یو کے پہلے پہلے نا اب ہاں، کاغذ میں ہے نا تو یہ اصل میں اس سمجھے جو اصل جو تھے نا سکہ اس کی یہ رسید تھی جس نے اس اصل کو لے لیا لیکن ابھی تک جملہ ابھی تک باقی ہے یہ کہ بینک دولت پاکستان دس روپے حامل حادثہ کو ادا کرے گا دس روپے ہیں تو اور کون سی ادا کرے گا تو اسی طرح اب کے درم و دینار الگ چیز ہیں اس وقت کے جو درم و دینار تھے وہ الگ ہوتے تھے تو یہ سمجھیں کہ چالیس دینار جو ہیں یہ پندرہ تولے سونا ہوا اللہ پندرہ تولے تو یہ اندر کی طرف اس سے لاوا تھا لا پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہنستا ہوا چلا گیا نا پاگل بنا رہا ہے یار چالیس دن مجھے ہمیں بتائے گا ہم سے لوگ چینے چھپا دیں دوسرا ہے اس نے بھی تیسرا ہے جو بھی جس نے بھی آگے پوچھا اپنے حساب سے بتا دیا چالیس دن تو ظاہر ہے رضوانہ اگر یہاں پر آج کل یہ بہت سارے وہ پک پاکٹ ہوتے ڈاکو ہوتے یہاں پر اگر کوئی ڈاکو ہمیں روکے روڈ کے اوپر اور پوچھے ہاں بھائی کو ہے تمہارے پاس ہاں بھائی پانچ لاکھ روپیہ ہے <laughs> یار <laughs> ویسے <laughs> کہے گا وہ کہ یار یہ کیا بتا رہے ہیں وہ بھی نہیں مانے گا تو بہرحال وہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو جب انہوں نے وہ باقی سارا مال جمع کر کے ہاں بھائی کچھ رہ تو نہیں کیا بولا ہے وہ ایک لڑکا سا تھا وہ اس طرح بول رہا تھا کیا بول رہا تھا ڈاکوں کے سردار نے کیا بول رہا تھا وہ بول رہا تھا میرے پاس چالیس دن اندر کی طرف سلے ہوئے ہیں دوسرے ہاں ہاں میں نے بھی سنا تھا میں نے بلاؤ یہ کیا چیز ہے کیا اب انہوں نے پاک رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا پوچھا کہ ہمیں ڈاکوں کے سردار نے کہا واقعی تمہارے پاس چالیس دن آ رہے ہیں بولا ہاں یہ میرے اندر سلے ہوئے تو اس نے ایک کو بولا چیک تو کرو واقعی مذاق کر رہا ہے یا سچ بول رہا ہے جب وہ چیک کیے تو واقعی چالیس دن آ رہے اللہ اب وہ ڈاکوں کا سردار ششتر حیران بولا یار سب لوگ ہم سے چیز چھپاتے ہیں تم ہو گئے ہمیں خود بول رہے ہو یہ رکھا ہے یہ لے لو یہ چکر کیا ہے تو اسے پا کر دیا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا سچ بولوں گا میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں یہ جو جملہ تھا نا یہ پاک رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا تھا نا تو جیسے کہتے ہیں کہ وہ گولی ہوتی ہے نا جو پسٹل میں ڈلتی ہے یہ گولی ایک یوں پھینکو تو اگلے کو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن یہ پسٹل میں رکھ کے اگر مارو گے نا تو یہ ہو جائے گا تو یہ سمجھیں گے کہ یہ روحانی گولی روحانی پسٹل سے نکل کے ان کے سینے پہ جا کے لگی جس نے اس کا جو گناہ تھے نا ان کو قتل کر دیا تو ڈاکو کے سردار نے کہا یار تم اپنی ماں سے وعدہ کیا ہوا نبھا رہے ہو اور میں اپنے رب کا بندہ ہو کر اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے نہیں نبھا رہا اس ڈاکو نے وہیں پر رو رو کر توبہ کی اور ڈاکو کے جو سردار کے جو دیگر نے کہا جب ہم یہ کرتے تھے تو تیرے ساتھ اب بھی تیرے ساتھ پھر اس نے یہ ڈاکو کا جو سردار تھا اس نے توبہ کی سارا مال و سباب لوگوں کو واپس کیا اور اس ایک سچ کی وجہ سے اسے پاک رضی اللہ عنہ کی برکت سے سب کو وہ سارا مال واپس مل گیا کیا بات ہے had gained permission to leave in search for knowledge and the point where his mother had given him the final piece of advice and she'd stitched the Uh, gold coins of his father's inheritance into his clothing and left him with that one final piece of advice which we discussed: never to tell a lie, always to tell the truth. And he went with a small qafilah, a small group of people from Jilan to Baghdad, and what happened was, on the way, a gang of robbers stopped the qafilah, the caravan, and started to snatch away any valuables that they had. So as they were going many of people from these people یگ Sheikh Abdul had forty forties make sense and have you know usually people ہائی دیس فرامٹ فور سوز فور د ایم شیخ ابدل جی اور small small what's reason behind these an to them اب see story of how his mother ایم دیس فائنس وائس نور ٹو تھاز ٹو تھال د ٹروز and because of these promise ایڈ میٹ to his mother these is why he to the ٹروز اویشن اینڈ افون ہیس دیڈر of the robbers even more میزڈ اینڈ دیس وز سن effective sentence But Ghusi Azam radiallahu anhu, that it made the leader of the robbers think, made him reflect, and he thought to himself that this young boy is so worried and so concerned about the promise that he's made to his mother. Here I am breaking the promises that I've made to my Lord on a daily basis. Allah. What will become of me? So this fikr in Medina took place in his mind, this worry for the hereafter, and he made tawbah, he repented, مورٹ پیٹ but gang sixties and one life five learn from these the other robbers the follow the leader you know one you ایر اینڈ ایور پھر When you were committing all of these sins, we followed you. Now you've repented, we'll follow you in your repentance too. So like we were talking earlier about sohbat and company, you know, we always tend to follow those people who we're around. And it's often said that a person's character is based on who he hangs around with. If he hangs around with people who are up to no good, he'll be regarded as somebody who gets up to no good. If he hangs around with people who pray namaz, come to the masjid, attend But he would still go and sit with his cousins, his distant cousins. And someone said to him one day, look, you know, don't go there, yeah? Because, you know, you know what they're up to. You, you know that they're probably smoking in front of you. He said, yeah, yeah, they're smoking in front of me. He said, well, if you go there, one of these days, you're going to start smoking it. And he turned around and said, do you think I'm mad? Yeah? Do you think I'm foolish? You know that? I'm married. I've got three children, yeah? I'm never going to do something like that. I just go off to sit there to, have a, you know, to relax. One day he comes home from work, he's had a bad day at work. وقس at we goes me takes few months و three four months what get with from them you نوٹرنگ can you receive from them so you set people knowledge people what ویسوزنس ای پفیوم شاپ فیگرفم seller come a why smelling فریگر فیگریکٹل لاز وزل in a previous nation we left everything because of these taking place at the time who پی پو گیٹ مس guide everything the is mention that only will they go show جن but at the time the was a dog follow them and god it داڈ بیسیکلیگائزرشنگ ویچڈ book of it this was mentioning the way dog was sitting او لیا then we get the reward of ten نیک فار ایوریٹر just by mentioning this dog this how high اسٹس گئی just by adapting the company of the fast right of this this is the اسٹ از دینیمل گیئنٹنگ what's the childhood mention parents پیپلپل child play ball and football in game ten eleven player fifteen players whatever time فنس کمز پلے ناس بٹ دی ونڈ وٹنس ماضی باقی مانٹین فرام دس فروم مک انسکوس میکس آف ایکسکیوز ریڈن namaz so the second namaz namaz فورائڈ سو دکامپل پیپلسلیو in effect on you there آرز نکی کی در آر ڈوئنگ کوشش اپنس to get to read our namaz we سوز پیپل در آر ہیلپ انس ٹو ایجوکیٹ آر وزو آرسل namaz supply close our eyes peoples in way will they are you three friends good friend افسٹ این اوب but definition of a good which is بی گن ٹو ایس بائی اویلو پروفیسر آف لائ سلمز our guide who is our example the best example that is as a face of this earth for human ص اللہ وسلم good company good friend is he reminder when you see him you remember from his speech from his words your امل increase your action your good deeds increase and فرٹ فرام ہز ایشن from his speech your actions increase and from his actions so we've to reflect on friend circle we've even one فریڈیڈ بائیس میک سم فرام دعوت میک سمبم فرام دعوت ان شاء اللہ ان شاء اللہ اگینی آف شیخ عبد القادر واز دا وڈیر گڈ لات ماشاء اللہ changes the people you know which uses the directors things لگن smile gives guidance director bad today you side فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے that made I realize the to make a change emitted by a pure tongue. This is what I'm saying, this And is the this difference. Is, this is the tongue of Amir al-Sunnah which has spent an entire lifetime remembering Allah Azza wa Jal, reciting the Qur'an, Allah. reciting the praise of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, doing neki kidawat, inviting towards goodness. And when a tongue of a servant of Allah Azza wa Jal becomes so pure, then it has this effectiveness. And like you said, we see this uh, day in and day out. And it's not just the words of Amir al-Sunnah. Sometimes Amir al-Sunnah ah. just looks at a person وہ تاسی بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی انٹافی is spreading that faizan of Ghosi Azam radiallahu anhu. And Amir al-Sunnat is a true ashik, a true lover of Ghosi Azam radiallahu anhu, who not only talks about Ghosi Azam, but physically puts into practice the teachings of our beloved Murshid Ghosi Azam radiallahu anhu. And these, these things that you know, some people overlook, and many, many times, even though we say that we are people who follow the, the Qadri path, we say we're people who uh, you know, perform Gyarmi every month, we give money in way of Gyarmi we get langar of گیار میٹ ویو ٹو تھنک ٹو جس یو نو ریچویول آپ ریفلیکٹ آن دا ٹیچنگس وائیز انس time was a means of guiding people means of taking people from guidance onto the path of piety, Amir al sunnah today is spreading that faizan by physically acting upon the example of Ghosi Azam, not just through words, but practically. And this is how people today are coming off the path of sins and onto the path of piety. I think, you know, one question that you mentioned there was, you know, what, what is, you know, Yarwish Sharif, is it just a, a matter of just eating? I think to the majority of the people, you know, if you were to ask them, what is Yarwish Sharif? They will just say it's an opportunity to have something that's sweet. You know then you meet the connection between یا رن شریف majorities are watching I will not know the connection again by coming of the اسلامی learn this I think you know I am over this لاسٹنڈ سو مچ آئی انت ابؤٹ دی ہوسل robbers many those wait come from this about اسلامزن ٹو ا اسٹوریسینشن ایٹ د بھیگنی side the intentions you request make دیسینس we've that if you he which a lesson for us we make the intention not just hear it not just light and آؤ دیدر بٹ ایچ یو ریفلیکٹ فون it to remember it point شریف ٹو سمرائز آف دروین شریف is to learn about our ریلیجنڈ اُس ٹو فون د قرآنگس مینی پیپلنگ آنزنگ to learn about practical sense and to follows message on to few people ہوسے پاک از نمبر سیونٹین یو کے والا کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے ویری گڈنگ ہوسے پاک از نمبر سیونٹین ان دا شجر شیف again you know we all many was have our شجر شیف in pocket But we fail to read them. We should read the, the Shajar Shi. From time to time, read it and take the blessings from it. There are many barakat and blessings in that Shajar Shi. Please read it. Inshallah, we're going to finish our Silsa now. But before we finish, I'd just like to tell you what is coming after the Silsa. The blessings of Ghosei Park. سلسلہ آف گوس also be in English so جو ہمارے انگلش ناظرین جو اس وقت یو کے کے اندر ابھی تک وہ شاید کھانا کھا رہے ہیں یا کام سے آ رہے ہیں اور those are in in in in around the world whatever you please to شاء شاء شاء اللہ اللہ اللہ اللہ ول بی سلسلہ کال بلیسنگ آف نے چاہے تو ان شاء اللہ tomorrow we will be back here in the same place street after the Madani news which فالوز دا مدنی مذاکرہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ آمین آمین امین بجاہ نبیل امین سلو الحبیب